الرحمن صلی اللہ رسول الکریم اللہ پاک نے انسان کو قیمتی چیزیں تین دی ہیں مال جان اور وقت جان سب سے زیادہ قیمتی پھر جی وقت پھر مال جی اور ان چیزوں کا صحیح استعمال اگر آدمی کو آ جائے تو اسی سے آدمی آخرت اور دنیا دونوں کما لیتا ہے تعلق سننا پتا تو اب یہ یعنی تین چیزوں کا اگر آدمی استعمال صحیح انسان کو آ جائے تو اس میں اسی پر آدمی آخرت بھی اور دنیا بھی بنا لیتا ہے سارا راز ہی ان تین چیزوں کے صحیح استعمال میں ہے وہ کسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان صاحب نے فرمایا کہ ہمیں مولانا زخریت صاحب کی یہ بات پسند ہے کہ وقت کی بہت حفاظت کرتے ہیں اپنے وقت کی بہت حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی وقت بھی کسی آخرت کی نیت اور آخرت کے عمل کے بغیر آدمی کا نہ گزرے تو واقعہ آپ کو میں نے کئی بار سنایا نہ کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے اور مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدوں میں سے اور بڑے انتھک جو ہے وہ مدرسے میں پڑھانے والے اور دین کی محنت کرنے والے کہ دن رات پڑھائیں ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہیں اور ساتھ اپنا کتب خانہ میں چلاتے تھے جو ان کا ذریعہ معاش تھا تو ان کا ان کا زیادہ تعلق جو ہے وہ ولایتی طلباء کے ساتھ ہوتا تھا تو ولایتی طلباء ہندوستان میں جو ہے تو صوبہ سراج اور افغانستان کے طلباء کو کہتے جی ولایتی ہیں تو مخلص ہوتے تھے خدمت کرتے تھے بہت گرمیوں سے بڑی سڑک ان کو لے کر وہ جا رہے تھے لے کر وہ کسی ایسی بیا بات سی مسجد میں چلا جاتا تھا کنواں وغیرہ تو مسجد میں ہوتا ہے تو کنویں سے پانی نکال نکال کر وہ ان پر ڈال کر پھر دوسرے مودی صاحب آئے تو انہوں نے ہاں، دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیسے مودی صاحب بزرگ بھی ہیں گنگوئی کے مریض بھی ہیں اور اتنا پانی ضائع کر رہے ہیں اب نانا تو کتنے پانی سے ہونا چاہیے جی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے صاحب جی یاد ہے رکھیے یاد ہے آپ کو کہ پانی کتنے کتنے کتنے پانی سے غسل کرنا چاہیے وضو ہاں جی؟ کتنے پانی سے کرنا چاہیے اور غسل کتنے سے کرنا چاہیے رس لین سے غسل کرنا غالباً وضو کرنا چاہیے رس لین دو رتل یعنی ایک لیٹر پانی ہاں جی؟ اور پانچ رتل سے جو کہ ڈھائی کلو بنتا ہے ڈھائی لیٹر پانچ رتل اس سے غسل کرنا چاہیے ہاں جی؟ ماشاء اللہ ہم تو ٹوٹی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں جی ایک بالٹی پانی بہا کر وضو کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت مولانا ابرا الحق صاحب اگر رحمۃ اللہ خلیفہ زندہ ہے ابھی ہندوستان میں ہردوئی میں ہوتے ہیں تو وہ حج سے واپسی پر انہوں نے کوئی ایک ہفتہ پاکستان کو دیا تھا جی دن کراچی میں کیا ہوا لاہور سے ہوتا ہی ہے پشاور بھی رشید لائے ہمارے بڑا فکر محمد صاحب کی خانقاہ پر تو ہمیں وہ عجیب الرحمان صاحب نے بڑے آداب وغیرہ سکھائے تھے کہ مطلب بڑا احتیاط سے بیٹھنا ہے احتیاط سے بات کرنی ہے اور تو ہم بڑے محتاط تھے کہ ہمیں سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں تو جوں داخل ہوئے نا داخل ہوتے انہوں نے کہا کہ وزو کے لوٹے کدھر ہیں اب لوٹے کہاں ہیں سب ٹوٹیوں پر وضو کرتے ہیں <laughs> وہ لوٹے کدھر ہیں اب ادھر خسر خسر دوڑ دوڑ دوڑ لوٹے کھا جی کوئی بول لوٹے کس رہے جی نے کہا بھی لوٹے لے کر آؤ اور پیسے مجھ سے لو تو ایک آدمی بس دوڑتا ہوا ہے اس نے گاڑی نکالی اس نے کہا میں بھی لے کر گیا کوئی بیس لوٹے لے کر آیا تو خیر پھر جو ہے تم نے کہا کہ لوگوں کو تقریر سنانے کے لیے جمع کیا ہے انہوں نے کہا نہیں جی لوگ تو بس صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں اگر اس کی اگر طبیعت ہو تو تقریر فرما رہے تو آپ کی مرضی ہے اور ورنہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا، سب بیٹھ جاؤ جی سب آپ بیٹھا جی اور بیان شروع کیا اللہ ایسا بیان کیا کہ ہماری سے بیچ میں چیخے نکلے اور کوئی علمی نکات سرکندہ ہوئی ہیں جی صلاح مصول اور فائل مصول کی تشریح نہیں کر رہے تھے جی سادہ سارا سی باتیں کر رہے تھے ہم لیکن غم بیان کر رہے تھے کہ آدمی کا دل ٹکڑا ہوتا تھا جی یہ مضمون کیا تھا جی جان مال کا صحیح ہاں اس کا صحیح استعمال جی تو پانی کا استعمال کی بات آئی نہیں یعنی تو مولوی صاحب جو تھے ان کے دل میں بات آئی کیسے مولوی صاحب ہیں جی بزرگوں کے مریض بھی ہیں اور اتنا پانی ضائع کر رہے ہیں جی تو ہم مولویوں کو تو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہوتا ہے دل میں کیا کہہ رہے ہیں جی۔ ہر ایک آدمی کو اپنے پیشے کا پتا ہوتا ہے کہ دوسرا کیا سوچتا تو انہوں نے وہیں سے کہ مولوی صاحب غسل کی نیے سے پانی نہیں ڈلوا رہا ہوں بدن کو ٹھنڈا کرنے کی اور ٹھنڈ حاصل کر تبرید کی نیت سے پانی ڈلوا رہا ہوں تاکہ ٹھنڈ اور تبرید سے مزاج میں فرق پیدا ہو اور طبیعت تازہ ہو جائے یعنی تاکہ دینی کاموں میں پڑھنے پڑھانے میں یہ تازگی جو استعمال ہو ہاں جی۔ تو آپ سرو یہ کر رہا تھا کہ اس وقت کو جو استعمال کر رہے ہیں پانی کو استعمال کر رہے ہیں تو ایک نیت کے ساتھ آخرت کی ایک نیت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں ہاں جی۔ ہم جو ہم لوگ جو نہ کرتے ہیں سمجھ لوگ ہوتے ہیں ہم دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دنیا ہوتی ہے کام تو دین کا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتی ہے وہ دنیا اور اللہ والے دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن صحیح نیت کے ساتھ ہم نے اس کو دین بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو مارفت بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو تقوا بنایا ہوا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ محققین اور کاملین کو صحیح نیت کا فہم ہوتا ہے تو صحیح نیت کا فہم ہو جانا یہ تو مارفت ہے کام ہاں جی۔ کرتے ہوئے نیت کیا ہے آدمی اس کے پیچھے نیت کیا ہے تو یہ یعنی مال کا استعمال جان کا استعمال وقت کا استعمال یہ دین کے لیے ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں والے ہمارے والے صاحب کو ہمارے خلاف بڑے انہوں نے ابھارا ہوا ہوتا تھا جب بھی میں جاتا تھا تو آدھا گھنٹہ وہ میری ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے میں گاؤں کے لوگوں کا خیال تھا کہ یا تو یہاں جائے یا کم از کم ہر جمعے کو آئے یہاں سارے کے مریض دیکھے اور پھر ہمارے کاموں میں چلے پھر بات سے ہماری سفارشیں کرے کام کرے تو آدھا گھنٹہ میں بات کر اس کی شکل کو دیکھو جی اس کی داڑھی کو دیکھو سفید بال تو اس کے آگے داڑھی اس میں نہیں آئی ہے تو سچ بات یہ کہ والدین کی ساری باتیں جو ہے تو محبت کے تحت ہوتی دشمنی کے تحت ہوتی نہیں تو ہمیں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات سمجھ میں آئی ہوئی تھی کہ والدین جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تو بڑی سعادت ہوتی ہے سننا کا اس سے بڑھ کر کیا سعادت مندی ہوگی خیر جب وہ وہ کی بات مکمل کر لیتے تھے تو میں کہا کہتا جی میں تو آپ کی ہم تو آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے گھر والوں کے لیے آتے ہیں ایک دن ہوتا ہے لہٰذا سے باہر گاؤں کا دورہ شروع کر دیں تو جان پر بھی اتنی مصیبت بنتی ہے سب پر تو یہ لوگ ہیں نا یہ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں آپ کے فائدوں کو نہیں دیکھ رہے کہتے اچھا یہ جی، ٹھیک ہے تو ایک دفعہ اس کو ان کو نے سمجھایا کہ ہمارے علاقے کے دوسرے ڈاکٹر بھی کا گیا تھا اس نے اتنے پیسے جو ہے اس نے بچوں کو بھیجے ہیں اتنے پیسے دواؤں کو بھیجے ہیں اتنے پیسے درالوں کو بھیجے ہیں خیر وہ جب میں گیا تو انہوں نے یہ ساری داستان مجھے سنائی کہ اقبال نے اتنے مسجدوں کو بھیجے ہیں اتنے عورتوں کے لیے بھیجے ہیں اتنے دو مدرسوں کے لیے بھیجے ہیں تو ساری بات انہوں نے مکمل کی میں نے کہا جی اقبال نے تو دین کو بال دیا ہے ہم نے دین کو جان دی میں نے کہا بس بس بس بس ٹھیک سمجھ بس بس ٹھیک مغرب زبان نے کہا کہ کس کو آنے جانے کا آنے جانے کا کرایہ مجھے دے گاؤں جانے آنے اور ہمارے گھر میں کہا کہ تم ایسی خراتیں کرتے ہو تمہاری خراتیں اس طرح کی انہوں نے کہا کہ جب تو میں تمہارے جو اضافی پیسے ہوا کرا تو اس کے اس کے دین, دین کے کاموں کے لیے اس کے پاس بھیجا کروا تمہارا احتکاف ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں دے دیتے تھے جی تو دین کو مال دینا بھی بڑی شفا ہے کہ دین کو جان دینا جو ہے یہ اصل ہے جی۔ ہاں جی۔ ایک آدمی دارالعلوم کو چندہ بیچ رہا ہے ہاں جی۔ آدمی نے بیٹا داخل کیا ہوا ہے اب اس نے دارالعلوم کو بیٹا دیا ہے چندے والا اس کو تو نہیں پہنچ سکتا سر ہاں جس نے دارالعلوم کو بیٹا دیا اب وہ دوسرا آدمی بڑا خوش ہو رہا ہے جی کہ ان کے بیٹے وغیرہ وہاں پڑے ہوئے ہیں جی مفت کی روٹیاں کھا رہے ہیں چندے ہم بیچتے ہیں جی ہم کارنامہ انجام دے رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کارنامہ وہ انجام دے رہے ہیں اور وہ تو ان کی نہیں ستوار کے کاروبار چل رہے ہیں جناب علی یہ جو آپ کا پیسہ ہے اسی جگہ پر چلا جاتا ہے جان جین کے کام ہو رہے ہیں تو آپ کے کاروبار چل رہے ہیں اور کو وہ فہمی ہو رہی ہے کہیں ہمارے پیسوں سے مدرسے چل رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کتنی بلکہ اہل مدارس کی دعاؤں سے آپ کے کاروبار چل رہے ہیں وہ ہمارے بنوری ٹاؤن کے مدارالعلوم کے لیے اگر مولانا یوسف بنوری صاحب کے زمانے میں ایک آدمی پنکھے دیے تو وہ آیا تو اس نے کہا صاحب یہ طلبا پنکھوں کو تو بہت بہتر ہے چلا رہے ہیں جی جب آپ نے اللہ کے لیے دے دیتا آپ کا کیا تعلق ہے پنکھوں کے ساتھ اب آپ کا کیا تعلق رہا نہیں بند یہ کہا کہ اس کے پنکھ اٹھا کر سوال کرو کوئی ہٹایا کوئی محتاج ہے تمہارا کہ وہ تم سے نہیں دینے کے لیے وہ تمہارا سوال ہی بنا ہے اللہ کی شان دین کا کام کرنے کے لیے آدمی کمر باندھ آگے بڑھے مالی وسائل تو دین کے کام کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو ایسے جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ اس کا آدمی کو نظر نہیں میرا یعنی نے میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک دن ہی مدرسہ تھا تو اس کے کوئی مسائل کم ہوئے تو پاس ایک یہودی کی دکان تھی تو اس یہودی نے ان کے چلا پہ جائے یاد انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا یہودیوں کا بہت دور علاقہ ہے تو ہمارے اس میں یہ کہتے ہیں کہ آسمانی کتاب کی خدمت کے لیے جو پیسہ دیا جائے تو بڑی برکت والا ہوتا ہے باقی کاروبار بھی اس سے پچھا ہوتا ہے یہ تو ہمارے لوگ بڑے دور دراز ہیں پیسے نہیں بھیج سکتے تو ہم نے سوچا کہ قرآن پاک بھی آسمانی کتاب ہے تو لہٰذا آپ کے مدد سے کچھ چندہ بھیج جی۔ دے سمان اللہ جی تو مسئلہ شریف کو ایسا آدمی چندہ دے رہا ہو مسجد کے لیے مدرسے کے لیے ایسا کافر کہ جو پھر اس کے انتظامی امور ہیں وہ نہ ہوتا ہو اور کل وہ یہ نہ کہتا ہو جی ہم نے آج مدرسے کے لیے چندہ دیا تھا آپ ہمیں ہمارے مندر کے لیے تھے تو اس سے لے سکتا ہے جو بند میں سے لکھا ہوا ہے تو انہوں نے جی کہتے ہیں کہ وہ اس سال جو حج کے لیے گئے کوئی اس علاقے کو مارے ہو بھی گیا دیکھا کہ سارا یہودی خاندان مسجد آرام میں بیٹھا ہوا ہے اللہ نے ہمیں تو بس اسلام کی توفیق دے دی خواب کہتے ہیں سارے خاندان والوں نے دیکھا وہاں بیٹھے نے بیوی نے خود نے سب نے آئی یاد ہے کل صاحب آپ کو یہ سنایا تھا کبھی ہے تو صحیح نا تفصیلات یاد نہیں رہی ہیں یہ تھا غالباً کہ سب کو ایک خواب سب خاندان والوں کو آیا جی لکھا ہوا اس واقعے کو ماشاء اللہ اس واقعے کو لکھا ہوا ہمارے بڑوں نے حوالہ بھی دیا تھا تو غالب سب کو خواب آیا ہے ہاں جی۔ سب کو کٹا خواب آیا اللہ نے اسلام کی ضرورت سنوا دور جی اور قبول ہوئے جی مجھے اس میں خیال بھی آیا بڑا افسوس بھی بڑا ہوا ہمارے سلسلے والوں میں سے شادی ہوئی تو اس میں جو لڑکے والے تھے انہوں نے لڑکی والوں کو پیغام بھیجا کتنے آدمیوں کی برات آئے گی اور اس کے لیے ایسا جو ہے کھانا تیار کرنا ہوگا ایک یہ واقعہ ہوا ایک دوسرا واقعہ وہ بھی سلسلے میں بہتر کی جو شادی ہونے سے لڑکی والوں کو پیغام بھیجا کہ کتنے آدمی ہمارے آئیں گے اور پشاور جیسی کا جو ٹوٹا سینٹر ہے اس میں آپ نے برات کو وصول کرنا ہوگا اور کھانا دینا ہوگا کہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ تو اس کا کھانے کا خرچہ ہوا تو اس پر بڑا افسوس ہوا اور دل میں ایسا ہوا ہمارے جی مولانا نوازن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ برات جو ہے یہ بے وقوفوں کی ٹولی ہوتی ہے برات بیوقوفوں کی ٹولی ہوتی ہے اور یہ چور بن کر جاتے ہیں اور ڈاکو بن کر آتے ہیں ہاں۔ چور بن کر جاتے ہیں مطالبہ کیا ہوتا ہے سامنے کھانا دو گے تو نباری نہ ہوئی تو کیا ہوا کہ تو وہ مطالبہ رکھیں کھانا دو گے تو گویا وہ چور گیا کھا لیا کھانے کو ڈاکو بند کرا گیا جی اس نے زور سے مطالبہ کر کے یعنی ہاں مربع تو سروا نہیں دے اس طرح ہاں۔ ہمارے علاقے میں تو ایک تھا اس کو ٹڑون جس طرح کے آئین ہوتا ہے نا ملکوں کا تو ہمارے علاقے کے ایک چیز کو تڑون کہتے ہیں تڑون تڑون میں یہ تھا وہ برات تو خیر تھی کیونکہ ہندوؤں کا رواج چلا ہوا تھا برات تو جاتی تھی لیکن ان کے جانے کے بارے میں یہ تھا کہ گئی ہوئی برات جو ہے وہاں پانی پی سکتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہوگا پھر جو تھے وہ کچھ چلمی کے ساتھ ملی بھگت کی تو انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہا کہ چلم ہوگی جی۔ اور چلم کا جو ہے تو کو گاؤں کے حجام کو کرنا ہوتا تھا تو اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو گیا جو جو چلم پی رہا ہے کوئی آٹھ ہزار روپے یا دو روپے دے رہا ہے ہمارا بھائی ایک رات میں گیا تھا ہمارا صاحب کی جگہ پر گیا تھا تو زمانے کو چار ہمیں کوئی آٹھ دے رہا تھا وہ دو روپئے چلوں والے کو دیکھ رہا گیا اور پھر جو لے کر جاتے تھے یہ ڈولی لے کر جاتے تھے ان کے بھی تھک رکھتے ہی بس واپس ہوں گے جی کوئی وہ نہیں ہوگا جی تو میں خیال آیا کہ خرچوں کے خاتمے کی ہم کوئی صورت انشاءاللہ کریں گے میں اتنے آدمی اب سو پچاس آدمی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں وہاں آپ کی جناب علی آپ کی کیا ضرورت پیش آئی ہے وہاں پر یہاں جی کل سر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو اتنا کلا باندھا اس کے اوپر اتنا شملہ اور پھر کپڑے آپ نے پہنے جی ماشاء اللہ اور گاڑی میں گئے سارا دن آپ نے اپنا ضائع کیا تو آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی جی مقابلے پر مطالبہ کرنا جی مجھے یہاں سے بتایا گا نا جب ادرت مدرہ الحق صاحب کے بیان میں میری چیخیں نکلی چیخیں اس بات پر نکلی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں میسور میں فلاں فلاں جگہوں پر رواج اور ہندوستان میں یہ رواج ہو گیا ایک لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے آپ کتنے کا جہیز دیں گے وہ کہتے ہیں ہم پچاس ہزار کا جہیز دیں گے کہتے ہیں تو رشتہ نہیں کرتا ہمارا تو ایک لاکھ جہیز والی جگہ دوسری بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کا رشتہ آتا تھا اور لوگ اتنے مال والے نہیں تھے تو لوگ چلے جاتے تھے واپس کہ ایک دن رات کو جو ہے تو ماں نے کہا کہ کیسی منوس لڑکی ہے اس کا کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو کامیاب نہیں ہوتا ہے لڑکی رات کو کمرے میں چلی گئی صبح جو ہے تو انہوں نے صبح نہیں اٹھی نہیں نکلی دی دی دی دی دی نہیں نکلی یہاں تک دروازہ کھولا گیا اور اندر دیکھا گیا تو لڑکی چوہا مار گولیاں کھا کر مر گئی یعنی تو اس قتل کا کون انہوں تھا جب یہ بات کہی تو ہم نے کہا چلو اب اپنا مجمع ہے کہ جی، اب ہم یہاں جو کچھ بھی کریں آپ تو بڑی چیخیں نکلی میری اس کا جواب کون دے گا تو مال کے تزیح کے ضائع ہونے کے ایسے جو ہے تو وہ کیے ہوئے اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے اعتبار میں لکھا ہے کہ ایک رئیس کے والد صاحب جو وفات ہوئی تھی تو اس کا چالیسواں ہو رہا تھا تو سب اسا کے ساتھ سب مرادوں کے ساتھ برادری تھی تو وہ ہر جگہ سے ایک ایک دو دو چار چار چار آدمی آ رہے ہیں کسی کے ساتھ ایک گھوڑا دو گھوڑے جی ایک ہاتھی دو ہاتھی آ گئی اور سارے اتنا جو ہے تو جانوروں کو چارے کا بندوبست طرح آج کل کہتے ہیں پارکنگ کا بندوبست اور خیر سب آئے رات کو کھانا کھلایا صبح پھر وہ جو چلیسویں کی دعوت تھی خاص ہاں جی وہ جب پکایا گیا رکھا گیا تو اس نے کہا جی کھانا کھانے سے پہلے میری ایک بات بھی سن لیں انہوں نے کہا جی میرے تو والد صاحب کی موت ہوئی اتنا میں نقصان ہوا اتنے پر مصیبت آئی اور اتنا میں مالی تکالیف آئی اور سب کچھ تو ہوا اتنا آپ جو ہے تو وہ مزید اس پر اتنے ہزاروں روپے خرچ کر کے میں نے اتنا کھانے کا بندوبست کیا اتنا تمہارے کے میں چارہ آیا اتنے بستر سارا یہ کچھ کیا کرایا ہم نے یہ مصیبت میں نے جھیلی اور بیتی ہے یہ مصیبت بیتی ہم نے چلو آپ کھانا کھاؤ جی لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا انہوں نے کہا یہ تو بہت بیسٹی کی بات ہے انہوں نے کہا واقعی یہ کھانا تو ہم لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے سارے وقت سے نکلے انہوں نے کہا یہ کھانا غربا میں تقسیم کر دینا پھر اس کے بعد یہ رسم اس کا خاتمہ ہوا ہاں۔ تو میں بھاولپور میں تھا تو وہاں ایک کتاب انہوں نے مجھے دی اگر مجھے دو سالی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی کوئی گدی ہے کوئٹہ میں تو وہ اس کے کچھ مریض تھے اس علاقے میں تو لا کر لکھا ہوا ہے کہ جب تک حاجی صاحب زندہ تھے یہ اشرف علی خان بھی ان کے ساتھ میلاد میں جا کر کھڑے ہو کر کھڑے والی میلاد میں بھی جایا کرتا تھا اور ان کی وفات کے بعد نے پر نکالے ہیں کھل کھیلے اس طرح لکھے ہوئے ہیں اور اب یہ چالیسوں کے اور ان کی چیزوں کے خیراتوں کے خلاف لکھ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ماشاء اللہ کے نشینوں کے سامنے اپنی ایک بخشا ہے اور تھانے کا مطالعہ اللہ کے سامنے یہ ہے کہ قوم کا دیوالیہ ہو رہا ہے سودی قرضے لے رہے ہیں وہ اپنی جھوٹی عزت حیات ہم نے رکھی ہوئی ہے نا پرتو گوزی جی سیدھا خیرات نہ کہوں میں پرتو گوزی یہ اگر خیرات نہیں کرتا ہوں پھر شلوار نکلتی ہے بیستی ہوتی ہیں خاندان تو تو اللہ کے لیے نہیں وہ تو شلوار کے لیے ہوئی یہ خیرات تو شلوار کے لیے ہو رہی ہے ہاں جی۔ اتنا بڑا خیر خیرات کا ادارہ ہے اسلام کا اور ضائع ہو رہا ہے ہزاروں روپے لگ رہے ہیں سب لوگوں نے گھر پر کھانا پکا ہوا ہے لیکن خیرات کھانے کے لیے جا رہے ہیں جس پر ہزاروں روپئے لگیں گے اور وہ ان کا اپنا پکا ہوا کھانا کتے دلی کے آگے ڈالا جا رہا یہ میں گیا گاؤں تو یہ ہمارا ڈاکٹر امداد صاحب جس کے والد صاحب کی فات ہوئی تھی تو اس کا یہ کر رہے تھے خیرات کر رہے تھے ہاں، مولوی نے بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا چالیس نہ کرو انتالیس دن کر لو سینتیس دن کر لو پینتالیس دن کر لو چالیس دن کی سے نکل جاؤ مطلب چلو نہ تو میں وہ خیرات کی ہوئی تھی تو ان کے بڑے بوڑھے جو تھے یہ ہوتے تھے اس کے غفر خان کے خاص مریضوں میں سے تھے نا یہاں تک کہ وہ مشہور جو ہے سیکولر لیڈر جو کہ وہ دھماکے کرایا کرتا تھا صبح میں گیا ہوا تھا اقبال نے جب چلا لگایا نا اور مسلمان ہوا میرے ساتھ جا رہا تھا شہر میں تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس جگہ ہماری ٹرننگ ہوتی تھی میں نے کہا کس کی ٹرننگ اس نے کہا دھماکوں کی ٹرننگ ہوتی تھی میں نے کہا کیسے دھماکے انہوں نے کہا کہ دھماکے میں ہوتے تھے تو ہم افغانستان سے آ کر کرتے تھے نا مجھے یہاں کی تربیت جب مکمل ہوئی تو مجھے افغانستان بھیجا گیا تو وہاں جب گئے تجمل وہاں پر گزار رہا تھا وہ کیا جلاوطنی کی زندگی تو کہتے اس نے ہم نے ہمارے ساتھ کلاس لی تو اس نے کہا نے پختانو منگا دو نیم ذرا کالا گاڑا پختانو اور سوال سو کالا گاڑا مسلمانانو کہ دیکھو پٹھان بھائیو ہم ڈھائی ہزار سال پرانے پٹھان ہیں اور چودہ سو سال پرانے مسلمان ہیں تو کہتے میں نے کھڑا ہوا میں نے کہا اچھا، غلط والے غلط کہہ رہا ہوں ہم آدم علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان ہیں چار ڈھائی ہزار سال پٹھان اس پر اس کی ہماری انبن ہوئی پھر کہتے ہیں مجھے نکال دیا گیا تو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو دھماکہ آدمیوں کے مرنے والا تھا اس کا دس ہزار معاوضہ تھا اور جو اس کا تھا بغیر آدمی بننے کا تھا اس کا پانچ ہزار معاوضہ تھا یہ بات کس پر آ گئی تھی جی؟ ہاں یہ بھی کیا ہوا تھا خیرات کھانے کے شامل ہونے کے لیے خیر یہ جی، وہ خیرات کا کھانا کھایا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جہاں ایک مریض ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو میں چلا گیا انہوں نے کہا ایک مریض ہے صحت مند تھا لاہور میں دکان کرتا تھا اور بال بچے اس کے تھے یا آپ ایسی چرپائی پر پارکنسن بیماری اس کو ہوئی سارا بدن کام تھا اور چرپائی پر لیٹا ہوا تو اسے ملا اس نے کہا کہ بدن کامتا ہے کانپتا ہے ہے یہاں تک کہ آدھی رات کو آدھا گھنٹہ میری آنکھ لگ جاتی ہے اور کیا پیر پڑا ہوا تو ایسا دکھتا ہے کہ میں پھر آواز دیتا ہوں پھر ایک بیٹا میں روٹتا ہے تو میرے پہلو کو پلٹتا ہے پھر بدن کانپتا ہے کانپتا ہے کامتا ہے پھر آدھی رات کو جو ہے تو مجھے آدھا گھنٹہ نہیں جاتی ہے باقی رات میں پھر کیا میرا بدن دکھتا ہے پھر میں آواز دیتا ہوں دوسرا اٹھ کر مجھے میرا پہلو پلٹتا ہے تو میں کہا ظالموں ظالم اے ظالموں دس ہزار خراب کرنے والوں ظالموں اے ظالموں تمہارے ذمہ سے آدمی کا علاج فرض ہے اس کا آپریشن ہو سکتا ہے اس کے دماغ کا بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے اے ظالموں کے دس ہزار روپئے تم نے یہ کیا ہوتے اور اے ظالموں تم نے اور گاؤں میں چندر کیا ہوتا اے ظالموں تم نے اس کا علاج کیا ہوتا وہ چاول کھا کر پیٹ پر ہاتھ کرنے پکڑ ڈکار مارنے والے ظالموں تم خدا کو کیا جواب دو تو اس وجہ سے ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں نفظ خیرات کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں کوئی بھوکا اس کو آپ کھانا کھلائیں اس کا سواب ہوگا آدمی کے گھر پر کھانا پکا ہوا ہے اس کو آپ لاتے ہیں جی اور وہ باہر خیراتوں میں جب ڈھنا لگ رہا ہے کھڑا ہوتا ہے نا اگر یہ مسکین کو نہیں چھوڑو گے اگر کھانا ختم ہوگا پھر بیچتی ہوگی ہماری تو جب پکے لوگ کھا لیں اگر بچ گیا ہو تو پھر ان کو بھی کھلا دیتا ہے غریب برابا لوگوں کو تقسیم کر دیتا اللہ کی رضا کے لیے تو ہوتی نہیں غریب برابا میں تقسیم کیا جائے حدیث میں آئے ہو وہ ولیمہ جس میں غربا نہ بلائے گئے ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی ہے تو ہمارے یہاں اس کی شادی ہو رہی تھی تو اس نے حدیث بیان ہوئی تھی کہیں تو اس نے سترہ غربا جی ولیمے پر ہمارے یہاں کے جو سر پارکوں میں رہنے والے برتن وغیرہ دھونے والے لوگوں کے سترہ آدمی بلائے تو جب کھانا ختم ہوا تو وہ ادائیگی کے لیے گیا تو انہوں نے ساتھ کتاب کیا تو انہوں نے وہ ایک آدمی نے پھر کہا کہ ڈسکاؤنٹ ان کو دے دو تو اس نے کہا جی آپ کے سترہ آدمی فری ہو گئے بتائیں خدا تعالیٰ سے غریب دے چڑھا تازہ ہو رہی صاحبہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کوئی غریب نہیں ہے کبھی مخلوق کو روزی نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ تیرا دل دیکھتا ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے باپر تلاب اس کا بدلا دس گنا تو دنیا میں ملتا ہے دس گنا دنیا میں ایک نقد ملتا ہے اور آپ یہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نا کہ مہمان آ گئے دس روٹی کھی کسی جی۔ تو آج کسی آدمی نے آ کر آواز دی کہ اللہ رضا کرے کوئی بھیگ دو انہوں نے کہا روٹی اس کو دے دو جی۔ ہمارے پاس دس مہمان تھے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اللہ خیال تھا کہ روٹی کے دس ٹکڑے ہو کر کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا وہ بھی انہوں نے دے دی تو تھوڑی دیر گزری تھی آدمی آیا اس نے کہا جی یہ دس روٹیاں آپ کے دو نے کہا بالکل ٹھیک نے کہا جیسے مہمان دس تھے ہمارے پاس ایک روٹی ہم نے نقد سودا کیا یہ اللہ ابھی دس ابھی دس بھائی بھی جائیں تو ایک کو دے رہتے ہیں چوریوں کا بھی نام و نمود بنا دیا ہے جی اگر تو دس پچاس آدمیوں کو ولیمہ دینے کا ہے تو ہم جو ہے وہ بیستی ہوتی ہے کہ پانچ سو ہونے چاہیے تو با ایک آدمی نے دنیا داروں کے بیجی بال ہوتا ہے پانچ سو آدمیوں کے ولیمے کا آرڈر دیا جی یہ جو ہوٹل ہے بڑا اس میں تو اس میں اور غالباً زمانے میں ایک آدمی کا ہوتا تھا دو سو روپیہ تھا کتنا ہوگا جی پانچ سو کا ایک لاکھ ہو گیا ایک لاکھ ہو گیا تو وہ امبا کے برادریوں نے دیکھے دو ڈھائی سو آدمی آئے ہوئے تھے تو باقی کھانا تو وہ بڑے ہوٹل والے اندر رکھتے ہیں ڈیپ میں تو ایک ہفتہ ایک مہینہ اس کو پھر بیچتے رہتے ہیں اگر یہ بے خوف کسی سے پوچھتا تو ہم نے سے کہتے کہ آپ ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ ہیں آپ اس میں سے اس ایک لاکھ میں سے آپ ایک دن بیس ہزار آپ ایک دن خرچہ کرتے ہیں دس ہزار اور سارے کلاس تھری کلاس فور کو سارے کلاس فور کو دیتے اس بیس دن خرچہ کرتے اس میں سے دس ہزار اور کلاس تھری کو دیتے جی ہاں جی تیسرے دن جو خرچہ کرتے ہیں تو اس میں باقی اپنے جو ہے تو کلاس ون افسروں کو دیتے جی اور سب جو تھے اس میں سے پھر بھی تمہارا جو ہے تو اس میں سے ایک لاکھ میں سے چالیس ہزار تمہارا بچہ خرچہ ساٹھ ہزار آتا کا خود تم کرتا ہے نام و نبود ہے آگے منا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تجارت بہت فرمائے بہت بابرکت شخصیت ہے انہوں ہمیں رائے گڑھ میں یہ مغرب شاہ کا بھی وقت ہوتا ہے تب ان کے پاس بیٹھتے تھے تمہارے بران صاحب کے خاص الگ والے تھے تو اس کے اہل علم تھے اور نہیں تم کے پیر وغیرہ دبا لیتے تھے ہم تھوڑی دیر کچھ نہ کچھ باتیں ہمیں سنا لیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں دارالعلوم سے فارغ ہونے کے بعد آیا تو کسی جگہ پنجاب میں کسی جگہ کہتے ہیں میں امام ہو گیا کسی بہت بڑے خاندان کا جو بہت سیاسی خاندان تھا نوابوں کا درس قرآن میں نے شروع کیا تو بڑے نواب صاحب جو تھے وہ بیٹھنے شروع ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کو زندگی بدل فضل ہو گیا ان کو من کے بیٹے کی شادی آ گئی تو آ کر تو ان کی شادی کا طریقہ کار یہ تھا کہ سات دن رنڈیاں ناچتی تھیں آ کر اور سارے علاقے کے لوگ تماشے کے لیے آتے تھے اور اسی پر ڈلیوری چمکتی تھی اور ان کا الیکشن میں بھی ان کی حیثیت بنتی تھی اسی چیز سے کہتے ہیں اس جو ان کی شادی ہوئی تھی شادی کے انہوں نے مشورے سب لوگ آئے کہ مشورہ کریں شادی کرنی ہے کیسے کریں گے تو کہتے تو اس نے کہا کہ اب تو یہ ہزارے والا مولوی صاحب جو ہمارا آیا ہے تب تو ایسے ہی کرے گا میں ایسے کروں گا خیر کہتے میں نے ان سے میرے سے مشورہ کیا میں نے سارے آلات وغیرہ ان سے معلوم کیے پھر اندازہ لگایا کہ شادی وغیرہ کے جو موقع ہوتا ہے اسی کو اپنی ڈلیوری کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ شاید ہے کہ ہاں، یوں کریں گے کہ جب آپ ہو نا شادی بیٹے کی تو اس کا ولیمہ ہم تین دن کریں گے اور تین دن ولیمہ جو ہوگا تو اس میں سارے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگ جا کر کھانا کھائیں گے اور جب کھانا کھائیں گے تو ایک آدمی ہم جلیبی بنانے والا لوگ لائے ہوئے ہوں گے جن نے یہیں پر کڑا جلیبی کی رکھی ہوئی ہوں گی اور ہر جانے والے آدمی کو ایک ایک کلو جلیبی ہو ایک ایک شیر ہو دیا کریں گے اس کو اچھا جی واقعی وہ تین دن ولیمہ ہوا جی اور ہر ایک آدمی کو ایک سیر جلیبی دی گئی اور اس کو لے کر گھر گیا جی تو کہتے ہیں سیاسی تو ان کا ایسا قائم ہوا کہ سارے علاقے میں سب عورتیں بچے جلیبیوں کو کھا رہے ہیں جی یہ جلیبیاں کیسی ہیں جی یہ تو اور جو ہے ملک صاحب نے جو ہے وہ شادی پر گئے تھے جی تمہارے بابا جان وہاں سے لے کر آئے ہیں سب بچے ملک صاحب کو جانتے ہیں سب عورتیں جانتے ہیں جی سب جانتے ہیں ایسا درد قائم ہوا جی اور خرچہ جو ہے تو اس سے زیادہ نہیں ہوا جیسا پہلے ہوتا تھا جی ساتھ دنیا ناچ رہی ہے سبحان اللہ جی تو یہ تھی کہ مال جان وقت کا استعمال آدمی کو آ جائے تو یہ دنیا ہر کی بہت خیروں کو دلانے والی چیز ہے اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے جی کہ آدمی کو دین کا فہم جو ہے یہ تو خونما صادقین میں ہے کہ جب اللہ کے تعلق والے بندوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا میں نصیب اللہ کر دے تو فہم پیدا ہوتا ہے فہم یہ سیٹھی صاحب کا نام عبد کریم تھا کہ کریم بخش تھا جی جو بڑے مخیر شخصیت گزرے ہیں پشاور کے کریم بخش السلام ہاں۔, ہاں کریم بخش دکھا وفات کب ہو گئی صاحب کی پچپن کے بعد ہوئی ہے پچپن ساٹھ کے درمیان ہوئی ہے کیونکہ میرا دفتر میں ایک الماری جو پڑی ہوئی ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس اس کی ڈونیشن ہے کے دو بڑے عجیب واقعات آپ کو سنائے ایک تو یہ کہ اس نے جو ہے انگریزوں نے کہا کہ اس کے لیے انگریز کو کیسے انگریزی تعلیم کو عام کر کے دین کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے اور نہ دیں تو کاروبار کیسے کریں پشاور میں آ کر مریض ہوتے تھے تو انہوں نے خط دکھا انہیں تو پیر صاحب نے جواب لکھا کہ ہم دعا کرتے ہیں آپ فکر کریں اللہ کو دیسے کی صورت نکالے گا سوچتے سوچتے سوچتے اس کے خیال میں آیا اس نے آ کر ان سے کہا کہ کالج آپ بنا لیں آپ کے لیے مسجد میں بنا دوں گا تو یہ جو اتنی عظیم شان مسجد ہے کہ بہت دور کی یاد کو تازہ کرتی ہے یہ انہوں نے بنائی تو مولانا بھائی گھر صاحب سے میں نے خود بات سنی میں نے کہا کہ شیخی کریم برش صاحب کی لاش کسی وجہ سے افواج کے اٹھارہ سال بعد نکالنی پڑی تھی تو اس سے کہا یقین کوا بات بجلی گھر صاحب بات ہی بڑے سر سے کرتے نا یقین کوا ڈاکٹر صاحبہ شیخ غسل اور بھون پہ تازہ پڑتے ہوئے یقین کرو ڈاکٹر صاحب کہ اس کے بدن پر تو غسل کا پانی بھی اٹھارہ سال بعد تازہ پڑا ہوا تھا نظر آ رہا تھا ایسی محفوظ تھی لاش صحیح سال تو بعض لوگ ایسے سمجھدار ہوتے ہیں کہ مال سے آخرت کما لیتے ہیں اچھا جی آؤ جی آگے آپ بھی آئے ختم پڑھنا بھول گیا تو ختم بعد میں پڑھیں گے پہلے کی بات ہو جائے تو ختم کریں گے جو کلمات میں آپ آگے ہو جائیں کہ میں آپ جڑ نہیں سکتا جو بات میں کہوں آپ کہیں گے ان شاء اللہ آپ نیچے پہلے ہاتھ رکھیں کہ آپ پاس گے یہ اوپر ہاتھ رکھیں گے لا الہ یہ کلمات پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ رسول ہیں ایمان لایا میں ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر فرشتوں پر کتابوں پر کتابوں پر رسولوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر آخرت کے دن پر اور اس بات پر اور اس بات پر ہر اچھی بری تقدیر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر جیسے کہ وہ ہے جیسے کہ وہ ہے اپنے ناموں اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ صفات کے ساتھ اور قبول کیا میں نے اور قبول کیا میں نے اس کے اس کے جملہ حکام کو اس کے جملہ حکام کو ان کے جملہ حکام کو زبان کے اقرار زبان کے اقرار اور دل کی دل کی تصدیق کے ساتھ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں کفر سے شرک سے بدت سے زنا سے پرایا مال کھانے سے چگلی سے غیبت سے جھوٹ سے عرضے کے سارے کبیرہ گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں پرائے اور واجبات کی پوری پابندی کروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دانتوں کی مضبوطی سے مجبوری سے پکڑوں گا پکڑوں گا بیت کرتا ہوں میں حضرت حضرت مولانا مولانا محمد اشرف صاحب کے ہاتھ پر محمد اشرف صاحب کے ہاتھ پر ڈاکٹر فضا محمد کے واسطے سے ڈاکٹر فضا محمد کے واسطے سے یا اور اپنے آپ کو سلسلہ سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ اور سرودیا میں داخل کرتا ہوں یا اللہ اس بیت کو قبول کرنا قبول کرنا ماشاء اللہ یہ تو سو دفعہ لا الہ الا اللہ سو دفعہ اللہ سو دفعہ اللہ کرتے نا یہ کیا کرو گے اور تین تصویرات جو ہے چینتیس دفعہ سبحان اللہ تین دفعہ حملہ چند اللہ اکبر یار نماز کے بعد سو دفعہ سو دفعہ تلسی سو دفعہ صفحہ صبح اور سو دفعہ تلسی سو دفعہ صفحہ شام کو یہ پڑھا کریں چاہیے نہ کہ آدمی کا جو ہے تو اللہ کا تعلق بڑھتا ہے آمد رفت رکھنے سے جی مثال اس میں آتے رہے ہیں اور وہ کتاب اسلائی نفس جو ہے تو ثاقب صاحب سے لے لیں آپ کے پاس ہے اسلائی نفس رہے سے نہیں ہے آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے آپ لے لیں اس کو پڑھتے رہیں گے دس دفعہ دروسی پڑھ لیں گے